میں کیا جانوں کہ کون سی تھی کہ رات میں مجھے نہ پڑتا ہر طرف ہاتھ سے دشوائی یعنی صبح صبح مرغوں کا سڑکنا تھا رات میں مجھے نہ پڑتا یہ مسئلہ مرغوں کا سڑکنا میں نے گھر میں لکھوایا تھا تو رہ گیا ہر طرف ہر سے دشمن صبح صبح مرغوں مرغوں کا سڑکنا تھا چار سے جگہ میں تھا آپ نے اس پیار میں پتوں کا دامن بلا دیا اس میں تو سنا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو جگہ پر میں کہا مندان محبت ہے جو آئے محبت ہے بڑی بڑی ٹکڑا کرتی ہیں اس کے پہلے جو سال ہیں وہ بھی مارے نا ستاروں کے حضرت شیخ لذیذ جاجی رحمۃ اللہ جیلوی سرم شیخ حضرت شیخ تحسین نظیم رحمۃ اللہ علیہ ان کی حضرت شاہ اللہ کے نام نہیں تھے باقی تو رسی رحمۃ اللہ

مرا امداد و بنور ہے حضرت ابر رہی آباری عبد ابدنی مکی ولی ہم محمد محب اللہ شاہ بوت

ممد محمد احمدی بوتا کو ہم شاد نام ہمار ہم فضیل مرشدی عبد واحد رسمی بشری ہم سید القونین فخر العالم مشتا نبی قاسم قلب مراد الخیال غیر خیر غیر ذات خود کے قائم بیزم راز ولی ایک اجازت ہمارے سلسلے کی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے اور دوسری بھی جی حاضر مولانا اشرف سالمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے اس کے بارے میں یہ دین میں مجھ کو شرف دے حق میں دے مجھ کو علو دور کر دل سے میرے ہر من کا قطر ہر علو حضرت اشرف فقیر و خانوی کے واسطے پہلا نام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب کا ہے اور تیسرا جو ہے حضرت الحمد للہ رب العالمین